ابن مصحر اور عیسیٰ بن یونس دونوں نے عامد سے اسی سنت کے ساتھ خبر دی انہوں نے عیسیٰ کی روایت میں صدق کا قصد کرتا رہتا ہے اور جھوٹ کا قصد کرتا رہتا ہے کہ الفاظ ذکر نہیں کیے اور ابن مصحر کی روایت میں اللہ کے نزدیک کے بجائے حتیٰ کہ اللہ اس کو لکھ لیتا ہے کہ الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 6640